ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم میرے بزرگ اور پیارے بھائیوں اللہ کی قدرت سے اور اللہ سے لینے کے اللہ نے بہت راستے رکھے ایسے ہی محروم ہونے کے بھی بہت راستے ہیں جی ہاں کہ محروم ہونے کے کون سے راستے ہیں کہ جو راستہ آدمی کی منچاری کا ہے وہ اس کی محرومی کا ہے جو راستہ منچاری کا ہے وہ محرومی کا ہے وہ دوری کا ہے اور جو راستہ میرے دوستو اللہ کی پسندگی کا ہے وہ اللہ سے لینے کا راستہ ہے اس کی رحمتوں کا راستہ ہے اس لیے کامیاب آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنی منچائی سے بچا کر کے رب چاہی پر لگا لے کہ اللہ کو کیا پسند ہے کہ اللہ کو ایمان پسند ہے اللہ کو کیا پسند ہے سب سے پہلے کہ اللہ کو ایمان پسند ہے اس لیے اپنے اندر ایمان پیدا کرو اس لیے تمام نبی یہ بنیادی بات لے کر آئے لا الہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے کہ زندگی ایمان والی بنے اللہ کے تعلق والی بنے کہ دلوں میں اللہ کا تعلق پیدا ہو جاوے دلوں میں اللہ کا یقین پیدا ہو جاوے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاوے ہاں بڑی بات بڑی بات کہ اللہ کا خوف دل میں لگا گیا کہ اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوگا کہ اللہ کے خوف دلانے والی باتیں سنو کیا سنو جیسے دنیا کی باتیں سنتے ہیں تو کوئی بات ہو گئی تو خوف پیدا ہوتا ہے یوں ہو گیا یوں ہو گیا یوں ہاں۔ ایسے ہی خوف دلانے والی باتیں سنو دو باتیں ہوتی ہیں وعدہ اور وعید کچھ باتیں وہ ہیں کہ اللہ نے رحمتوں کے وعدے کیے ہیں کہ ہم یہ دیں گے اور یہ دیں گے یہ دیں گے اور یہ دیں گے یہ ملے گا یہ ملے گا کچھ باتیں ہیں کہ اگر یہ مل ہوا تو پھر یہ سزا ہوگی یہ عذاب ہوگا یہ ان باتوں کے سننے سے یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیسا بھیجتے ہیں کہ نبیوں کو اللہ بھیجتے ہیں بشارتیں دینے والے نبی لوگوں کو بشارتیں سناتے ہیں خوشخبریاں سناتے ہیں رحمت کی باتیں برکت کی باتیں بتاتے ہیں بشارت کہ اللہ کے بندوں کو بشارت کے ساتھ اللہ کی طرف لاؤ کہ خدا تم یہ دینے والے لیکن ولیمہ ہے تم سب آ جاؤ ولیمہ ہے ولیمہ ہے ہاں۔ تو لوگ نہیں آئیں گے کہ وزنوں کی دعوت ہے کھانا ہے ایسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی نعمتیں تیار کر رکھی ہے کیا کر رکھی ہے نعمتیں تیار کر رکھی ہے اور پھر ان کو بلایا بھی ہے جاؤ نعمتیں کھاؤ جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے بڑی عمارت بنائی اور اس میں کھانے کے لیے دستان بچھائے اور اپنا آدمی بھیجا جاؤ لوگوں کو بڑا پلاؤ ان کی عمارت تیار ہو گئی اب کھانا کھانے کے لیے آؤ تو جو آئے گا تو کھانا بھی کھائے گا اور جو عمارت کا لیے ہے وہ خوش ہوگا فرمایا اللہ نے جنت بنائی کیا بنائی کس کے لیے کس کے لیے نیک بندوں کے لیے اس لیے جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے اسے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی ہے اور عزت دل متقین کرنے والوں کے لیے جنت بنائی گئی اس لیے دلوں میں اللہ کا خوف آ گئے ہاں، اور اللہ کے خوف کی علامت نشانی کیا کہ جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے اسے دور رہے اور جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے نہ چھوڑے اسے نہ چھوڑے اسے کرے اور جن باتوں سے میں نے کیا ہے وہ جن دور رہے ہاں کیونکہ اللہ نے میں نے کیا ہے اس سے پیدا ہوگی یہ بات دلوں کے اندر اللہ کا تعلق پیدا ہوگا اللہ کا در بھی پیدا ہوگا تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کا در آئے ہاں، اچھے ماحول میں رہے اچھی صحبت میں رہے اچھے عمل میں رہے کس میں رہے اچھے عمل میں رہے اور پابندی سے رہے کبھی کرے کبھی نہ کرے ایسا نہ کرے تو سب سے پہلی نعمت جو ہے وہ کس کی ہے کہ ایمان کی ایمان کے لیے یہ کرنا ہے کہ کلمہ پڑا ہے اب اپنے آپ کو کلمے کے تقاضے پر چلا رہے کلمے کا کیا تقاضا ہے ہر چیز کے جو چیز آدمی جو کام اپنے ذمے لیتا ہے اس کا تقاضا ہوتا ہے کوئی دکان کرے تو دکان کا تقاضا ہوگا کوئی کھیتی کرے تو کھیتی کا تقاضا ہوگا کوئی نوکری کرے تو نوکری کا تقاضا ہوگا ورنہ ہوتا ترقی کیسے کرے گا اس میں جب اس کے تقاضے کو نہیں پورا کرے گا تو ایمان ایمان کا تقاضا ہے ایمان کا کیا تقاضا ہے ایمان کا تقاضا اطاعت ہے ایمان کا تقاضا اطاعت کہ اللہ اور رسول کی تابے داری یہ ایمان کا تقاضا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑا کہ اس کا کیا تقاضا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا اور نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا اور صحیح نیت سے ہوگا یہ اس کا تقاضا ہے یہ اس کا تقاضا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گے وہ کیسا ہوگا اللہ کے حکم والا نبی کے طریقے والا صحیح نیت کے ساتھ یہ تقاضا ہے اس کا جب یہ تقاضا پورا کرے گا تو ایمان میں ترقی ہوگی جیسے دکان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں دکان میں ترقی ہوتی ہے کاروبار کے تقاضے پورے ہوتے ہیں برابر جان انمان لگتا ہے لوگ تب ترقی ہوتی ہے ایسے ایمان میں ترقی ہوگی ایمان یقین پیدا ہوگا کیا پیدا ہوگا اللہ کی بات پر اللہ کے وعدے پر یقین اللہ کی بات کا خوف یہ دونوں ہونا ضروری ہے یقین بھی بنے خوف بھی بنے یقین بھی بنے خوف بھی بنے سمجھ میں آئی ہاں جب یقین بڑھے گا تو آدمی ہر حال میں حکم پر چلے گا خوف بنے گا تو ہر حال میں نافرمانی سے بچے گا ہاں یہ تقاضا ہے کہ اندر یقین بنے جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرنا ہے جو نبی کے طریقے پر چلنا ہے جو نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے ہاں، یہ کرے ہر حال میں کہ اس سے اس کے ایمان میں ترقی پیدا ہوگی ہاں، جب یقین پیدا ہوگا تو یقین کا کیا فائدہ ہے یقین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی اپنے یقین کی وجہ سے ہر حال میں اللہ کی داریداری کرتا ہے راحت میں بھی تکلیف میں بھی اچھے حالات میں بھی ناگوار حالات میں بھی یقین کی تاثیر یہ ہے کہ پھر وہ حالات سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ حکم پر قائم رہتا ہے وہ یہی مقصود ہے کہ اپنے ایمانوں میں ایمان کی دعوت دے کر ایمان کی محنت کر کے ایسے بنو کہ ہر حال میں حکموں پر جمنے والا بنے اچھے حال میں اللہ کے حکموں پر جمے شکر کے ساتھ ناگوار حالات میں اللہ کے حکم پر آئے صبر کے ساتھ کس کے ساتھ صبر کے ساتھ کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے تکلیف ہے تھوڑی دیر کی بات ہے پھر تکلیف ختم ہو جائے گی اور حکم کا نتیجہ اللہ ہمیں دے دے گا جیسے روزہ دار روزہ رکھتا ہے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کھانے کی پینے کی راحت کی لیکن روزہ پورا ہو جاتا ہے ہاں، تو روزے کے بعد کہ روزے کے بعد اللہ کا بڑا انعام ہے اللہ کہتے روزہ تو میرے لیے ہی ہوتا ہے اس کا بدلہ تو میں ہی لوں گا یہ بات روزہ میرے لیے ہوتا ہے کہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑا تھا تو اس کا بدلہ میں ہی لوں گا تو تھوڑی دیر کی تکلیف ہونی ہے تو اس کا بدلہ میں دوں گا ایسے ہی تو میرے بھائی ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کے حکم والی زندگی گزارے کیا گزارے حکم والی زندگی گزارے نبی کے طریقے والی زندگی گزارے اور حکموں کو اور طریقوں کو جاننے کے لیے دین سیکھے کیا سیکھے ہاں دو چیزیں اللہ کے نبی لے کر آتے ہیں ایک ایمان ایک علم دو چیزیں لے کر آتے ہیں ایک ایمان اور ایک علم علم نہیں ہے تو وہ کیا جانے حکم ہے اللہ کے کیا نبی کا کیا طریقہ ہے ایسی خبر تو اس کو ہے نہیں تو وہ کیسے حکم کو کرے لے گا وہ تو بے خبر ہے وہ کیسے طریقے پر چلے گا جب وہ طریقے کی خبر ہی نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ساتھ ایمان اور علم کو جوڑا ہے کہ ایمان کی بات کروں اللہ سے تعلق کی بات کروں پھر اللہ کا تعلق پورا کرنے کے لیے اپنا دین سیکھو کیا سیکھو دین سیکھو دین دین سیکھنا ایک تو ہے اس طریقے سے کہ اللہ کے انعامات کو جانے اس کو جانے کہ اللہ مجھے کیا دینے والے ہیں اس کو فضائل کا علم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فضائل کا علم سنے فضائل کا مطلب علم علم سیکھے کہ اللہ مجھے کلمے پر کیا دے گا کلمہ پڑھا میں ایمان والا ہوں تو اس کو اپنے ایمان کے بارے میں خبر ہے کہ مجھے اللہ کیا دے گا لیکن خبر نہیں ہے تو اس کو اپنے ایمان کی کوئی قدر نہیں ہوگی کسی آدمی کو ہیرا ملے اس کو خبر نہیں کہ یہ ہیرا ہے تو اس کی کیا قدر کرے گا اپنے ایمان کی قدر کرے کہ اپنے ایمان کی قدر کیسے معلوم ہوگی کہ اپنے ایمان کی قدر اس کو فضیلت کے علم سے ہوگی کیسے ہوگی ہاں، کہ ایک آدمی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ہے کیا ہوگا کیا اس کے سب گر ہو جائے گی اس کی وجہ نکلنے کی وجہ سے جو آدمی روز سو مرتبہ چھا آیا ہے اللہ پڑے کہ اس کا چہرہ قیامت میں چودہ کے چرن جیسا ہوگا ہاں۔ کلب ہاں، کلبے کے ساتھ مر گیا تو کلبے کے ساتھ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی جنت دیں گے جو دنیا سے کئی گنا بڑی ہوگی کس کی قیمت ہے لا کو روز پڑھو اس کو روز پڑھو ہاں۔ روز اسے پڑھا کرو لا الہ الا اللہ سمجھ میں ائیے بات تو اپنے کلمے کی قیمت معلوم نہیں ہوگی تو وہ کلمے سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا اور اس کو اپنے کلمے کی قیمت معلوم ہوئی تو ہاں، کہ کلمے کی وجہ سے جب وہ قبر میں سے اٹھے گا تو چہرہ روشن ہوگا کیا ہوگا روشن ایمان نور ہے قیامت میں اٹھنے والوں کے چہرے کالے بھی ہوں گے روشن بھی ہوں گے جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے چہرے کالے ہوں گے جن کے پاس ایمان ہے ان کے چہرے روشن ہوں گے ایمان کی روشنی عبادت کی روشنی جو لوگ وضو کرتے ہیں ان کے وضو کے آدھا چمکیں گے کیا ہوں گے وضو کے آدھا چمکیں گے جو دھوتے ہیں وہ چمکدار ہوں گے اسی سے پہچانے جائیں گے سمجھ میں نہیں لوگوں نے وزر زیادہ پوچھا کہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے ماں تو بہت امتیں ہوگی آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو وضو کے آسار سے پہچانوں گا سے وضو کیوں میری امت کے چہرے وضو کرنے کی وجہ سے روشن ہوں گے مثال کی جیسے کسی کا گھوڑا جو اس کا چہرہ بھی سفید ہے اور چاروں ٹانگیں بھی سفید ہوتے ہیں گھوڑے پچرنگی گھوڑے ہو گئے پچرنگی اس کا چہرہ بھی سفید ہے گھوڑے کا اور چاروں ٹانگے بھی نیچے سے سفید ہے تو اس گھوڑے کو پہچاننے میں کیا دیر لگے کہ کون سا گھوڑے کبھی نہیں رہے گا ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے وضو کیسے اس لیے فرمایا وضو اچھی طرح کرو کرو وہ اچھی طرح کرو ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے اصل بول وضو وضو پورا پورا کیا کرو کیوں کہ وضو کا نور ظاہر ہوگا اور اس سے وضو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان گے یہ فضیلت ہوئی کیا ہوئی ہاں اس طرح ہر عمل کی فضیلت جانے کہ جب فضیلت جانے گا تو اپنے عمل کی قدر ہوگی کیا ہوگی اپنے عمل کی قدر ہوگی کہ میرے عمل کی یہ قدر ہے کیوں کہ یہ میرا عمل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے اس سے عمل کو نہیں کھوئے گا اور جب عمل کی قیمت معلوم نہ ہو تو اپنے عمل کو کھوتا ہے رواجی طور پر کرتا ہے رواجی طور پر کرے گا کر دیا لیکن اس کی قیمت معلوم نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں اپنے عمل کی قیمت معلوم کرو کہ اللہ وضو کرنے پر کیا دیں گے اللہ مسواک کرنے پر کیا دیں گے مسواک کر کے وضو کیا ہے ایک رکعت مسواک کی بغیر رقم مسواک کی ستر رکعتوں کے برابر ہے ایک رکعت مسواک والی بغیر رکعت بغیر مسواک کی ستر کے برابر ایک ستر ایک ایک یہ مثالیں ہیں اپنے عمل کی قدر ہم لوگوں کو نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اب عمل ہماری نظروں میں ہلکا ہو گیا ہے اس لیے عمل کی قدر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا علم اتارا اس سے یقین بھی بنے گا کہ میرے عمل پر اللہ کا مجھے یہ دینے والے سمجھ نہیں تھا اس لیے کہتے فضائل کا علم سیکھو جب ہم شروع میں جماعتوں میں پھرتے تھے تو اس زمانے میں جو لوگ پرانے پرانے تھے وہ ہم کو بتاتے تھے سمجھ رہے سو رہے گا تو ہم کو بتاتے تھے کہ فضائل سے فائدہ کیسے اٹھاؤ گے آپ لوگ کرو تو آپ کو بھی بتا کرو گے وہ فرماتے تھے کہ ایک تو فضائل کی کتابیں پڑھو حلقوں میں جماعتوں میں گھروں میں کتابیں پڑھو کیا کرو کتاب کیونکہ فضائل کا علم عقل سے نہیں ہے بلکہ اوپر سے آیا ہے عقل سے نہیں اس کا علم اللہ نے اوپر سے دیا ہے اس علم کا جاننا ضروری ہے اللہ پر یہ دیں گے یہ دیں گے تو کہ ایک تو ہلکوں میں پڑھو گھروں میں مسجدوں میں سفروں میں کتاب سے دوسرا اکیلے اکیلے بھی ان کتابوں کو دیکھا کرو اس سے تاثر پیدا ہوگا جیسے اخبار پڑھتا ہے نا نہیں آگے ہوا اگے ہوا جی ہوا کا کیسے پیدا ہوتا ہے اور روز روز شوق ہے آج کیا نئی خبر ہے آج کیا نئی خبر ہے جی ہوتا ہے ایسے اکیلے اکیلے بھی ان کتابوں کو پڑھا کرو جب اکیلے پڑھو گے تو دل اصل لے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں حلقوں میں پڑھنے کا اثر الگ ہے اکیلے پڑھنے کا اثر الگ ہے حلقوں میں پڑھے حلقوں میں پڑھنے کا بھی بڑا اثر ہے اکیلے پڑھنے کا اثر اپنی ذات سے ہے ہمارے علاقے میں مشورہ کی ایک گاؤں میں تو مشورہ کی تعلیم ہوتی ہے نا ہر ہفتے تو وہ مشورات کی تعلیم ہوتی ہے ہر ہفتے محلے میں ایک لوہار رہتا تھا لوہار ہندو تھا اس کی دو لڑکیاں تو وہ دیکھے محلے میں عورتیں جمع ہوتی ہیں تو وہ پڑھی لکھی اسکول میں جاتی ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ تو ہماری تعلیم ہوتی ہے یہ تعلیم کیا ہوتی ہے کہ ہم بیٹھے کہ بیٹھو تو وہ بیٹھنے لگی وہ پڑھی لکھی لڑکیاں تھیں تو تعلیم میں بیٹھتے بیٹھتے ان پر اتنا اثر ہوا وہ مسلمان ہو گئی یہ ابھی ابھی کی بات ہے تعلیم کے ہلکے سے اسلام ملتا ہے لوگ فضائل کی تعلیم کو معمولی سمجھتے ہیں پھر ان پر بہت دباؤ دیا اسلام چھوڑنے کے لیے جیسا ہوتا ہے ہمارے ملک میں تک بات گئی کہ ان کو کنورٹ کیا ہے ان کو لے لیا کہ نہیں ہم تو اپنی خوشی سے تو مسلمان ہو گئی بعد میں ان کی شادی ہوئی شاید وہ اس میں ایک کی شادی ہوئی اس کا آدمی اس کو جیتتے لے کے جیتتے نہیں رہتے اسے سنا میں نے تو تعلیم فضیلت کی تعلیم کتابیں کتاب سے پڑھنا اس کا ہی اثر ہوا کہ اسلام اس کو مل گیا دن میں دیا کیونکہ نبیوں کا یہی طریقہ ہے کہ خوب فضیلتیں سناؤ خوب فضیلتیں سناؤ جنت بھی سناؤ دولت بھی سناؤ اسی نے ہم کو کمزور کیا کہ ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے اور اکیلے اکیلے پڑھو کیا پڑھو اکیلے اکیلے پڑھو ہاں موبائل دیکھتے ہیں فضائل نہیں دیکھتے موبائل دیکھیں گے اور نہیں دیکھیں گے دل خراب ہو گئے کیا ہو گئے دل خراب ہو گئے کی چیزوں کا شوق ہے اصل چیز کا شوق نہیں ہے جیسے بیمار ہے نا پھر کھاؤ گے نا کیونکہ اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا ابھی سب لوگوں کو اچھا لگتا ہے یہ بیمار ہے کہ آرام کرو کہ نیند نہیں آتی یہ سب لوگوں کو نیند آتی ہے تو مجھے چلیے یہ بیمار ہے تو بیمار کو نیند بھی نہیں آتی بیمار کو کھانا بھی اچھا نہیں لگتا میں تندرست ہوتا ہوں کھانے کو جی جائے گا سونے کو جی جائے گا کام بھی کرے گا لیکن دل بیمار ہو گئے اس کا علاج یہی ہے کہ اکیلے اکیلے بھی کتابوں کو دیکھا کرو پابندی کے ساتھ پھر دیکھو کیا اثر ہوتا ہے اندر تو ایک تو بتاتے تھے کتابیں پڑھا کرو اکیلے اکیلے دیکھا کرو تیسرا تیسرا کے جس کی دعوت دیا سنو ہاں، جب دعوت دو تو فضائل سناؤ جب دعوت دو تو فضائل سناؤ کہ جب دعوت میں فضائل سناؤ گے تو دعوت کی وجہ سے دل اثر لے گا مثال کے طور پر کہ بھائی ہمارے ساتھی تحجد کی نماز پڑھا کریں کیا کریں تحجد کی نماز پڑھا کرو حضور نے فرمایا تحجد کی نماز پڑھا کرو میں کہ تحجد کی نماز پڑھا کرو بے قیام اللیل کیا فرمایا علیکم بے قیام اللیل رات کا اٹھنا ضروری سمجھو کہا رات کا اٹھنا ضروری سمجھو ہے کیوں کہ تم سے پہلے اللہ کے نیک بندے جو ہوتے تھے وہ یہی کرتے تھے کہ وہ رات کو اٹھ جاتے لیکن میں جانے کم میں لے پر دام الصالحین ابین قبل کم تم سے پہلے اللہ کے نیک بندوں کا کبھی کرا کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے اللہ کے اولیاء ہوتے تھے وہ آخر آخر رات میں پوچھا دیتے اپنے رب سے تعلق پیدا تھے یہ فرمایا تحجو کی بات ہے پھر کیا فرمایا کہ تحج کی نماز پڑھا کرو کہ اس میں گناہوں سے روک ہے اور بدن کی تندرستی ہے کیا فرمایا گناہوں سے روک ہے تحجد کی نماز کے برکت سے زندگی گناہوں سے بچ جائے گی زندگی گناہوں سے بچے گی اور دوسرا کیا یہ بدن کی تندرستی ہوگی تو دونوں بیماریوں سے بچا ہو گیا گناہ بھی بیماری ہے بچ جائے گا گناہوں سے اور ایک بیماری بدن کی ہے اس سے بھی بچ جائے گا تحجد کی وجہ سے کتنا بڑا فائدہ گناہ بیماری ہے گناہ کرنے کی عادت ہے وہ بیماری اندر کی دل کی بیماری وہ کہلاتے اور وہ بدن کی بیماری ڈائبٹیز ہو گئی کینسر ہو گیا یہ ہو گیا وہ یہ بدن کی بیماری یہ بدن خراب ہو جائے گا اور ایک دل کی بیماری کہ گناہ حضور سے تحجد پڑا کرو کہ اس میں گناہوں سے روک ہے اور بدن کی تندرستی بھی ہے تحجد کی بجلی بتائی تو دنیا بھی ٹھیک ہو یا آخرت بھی ٹھیک ہو گئی بدن بھی تندرست ہو جائے گا دل بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ فضائی یہ جب یہ فضیلت سنے گا آدمی کہ میرے بدن کی بھی تندرستی ہے اور میرے گناہوں کی بھی روک ہے تو اس لیے وہ ہمارے ساتھی سمجھاتے کہ اکیلے اکیلے بھی فضیلت کی کتابیں پڑھو تاکہ دل متاثر ہو یہ تو بھول جائیں گے ادب یہ ہم یہ سن کے بھول جاتے ہیں سن کے بھول جاتے ہیں اس لیے وہ زندگی پر اثر نہیں کرتا یہ کہ میں تو جانتا ہوں یہ کہہ کر کے کہ میں جانتا ہوں تو جاننے کا کیا فائدہ ہوا جاننے سے کوئی فائدہ تو جاننے کے کیا فائدے میں جانتا ہوں اس کو فائدہ ہو یا جاننے کا یہ کہ اس کے نقصان سے بچے آدمی زہر کو زہر جانے تو زہر کو زہر جاننے کا کیا مطلب ہے زہر زہر کو جاننے کا مطلب ہے کہ اس سے بچے بندہ جاننے سے کیا فائدہ ہے کہ میں زہر کو جانتا ہوں تو زہر کو جاننے کا مطلب یہ کہ زہر سے بچے ہاں۔ کسی چیز کے جاننے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے فائدے کو حاصل کرے اس کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لے اس کو جاننا کہتے ہیں نہیں تو جو نہیں جانتا وہ وہ جانتا دونوں برابر ہو جائے گی نہ نفع کی فکر ہے نہ نقصان کی فکر ہے سمجھ میں نا بات یہ ہم کو سمجھاتے تھے کہ جب دعوت دو تو لوگوں کو فضیلتیں بتاؤ کہ تمہاری تحجد پڑھنے سے یہ ہوگی تمہاری نمازوں کی پابندی سے یہ ہوگا تمہارے ذکر سے یہ ہوگا یہ اللہ کریں گے تمہارے صدقہ دینے سے یہ ہوگا تمہارے روزہ رکھنے سے یہ ہوگا اس کو جاننا ضروری ہے اس کے بغیر عمل میں روح نہیں پڑتی کیا نہیں پڑتی روح نہیں پڑتی بے جان ہوتا ہے عمل بے جان ہے ہاں۔ اسے کہتے ہیں کہ اپنے ایمان میں جان پیدا کرنے کے لیے جو اللہ کے انعامات ہیں جو اللہ کے فضائل بتائے ہیں کہ اسے خوب پڑھو ایمان علم کے بغیر بڑھتا نہیں ہے ایمان کی ترقی علم سے ہوتی ہے جہالت سے ایمان ترقی کرے گا جہالت سے ایمان ترقی کرے گا نہیں کرے گا ایمان ترقی کرے گا علم سے تو اللہ کی طرف سے دو علم آئے ہیں ایک فضائل کا علم ایک مسائل کا علم ایک فضائل کا علم اور ایک وسائل کا علم فضائل کے علم میں یہ بتایا جائے گا کہ اس عمل کی یہ قیمت ہے کہ ایک سبحان اللہ اوہد پہاڑ سے بڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا وزن ہے کتنا وزن ہے اوہد پہاڑ سے بڑا ہے جتنا اس کا وزن ہے جب یہ ٹولا جائے گا تو سبحان اللہ عمد پہاڑ سے بڑا ہے قیامت کا ترازو بھر جائے گا ترازو جو عمل کا ترازو ہے وہ بہت بڑا ہے وہ سبحان اللہ سے بھر جائے گا اتنی بڑی اس کی حالت کھلے گی اور حساب کیا ہوگا کہ سبحان اللہ پر دس نیکی ملے گی دس نیکی اللہ اکبر پر دس نیکی لا الہ الا اللہ پر دس نیکی اللہ الحمد للہ پر دس نیکی دس نیکی کتنی نیکی ہوگی تو سو دفعہ پڑے تو سو دفعہ پڑھے تو ہزار ہزار کا حساب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب بتایا فرمایا یہ کمال ایسا ہے کہ اس کا فائدہ بہت لیکن لینے والے تھوڑے فائدہ بہت لینے والے تھوڑے میں یہ بتایا کہ سبحان اللہ پڑے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اللہ اکبر کتنے کلمے ہو گئے پانچ پانچ دس دن نکھی ملی تو کتنے ہو گئے یہ اب پانچوں نمازوں کا حساب لگاؤ کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھے تو کتنی نکلیں ہوگی ہوگی تو سو مرتبہ پڑے سو مرتبہ نہیں تینتیس مرتبہ پڑے تو اسکول سو ہو جائیں گے اور ایک پر دس لیکی ملے گی تو ایک ایک نماز پر ہزار لیکن ملتی ہے اور پانچ نمازوں پر پانچ ہزار اور سوتے وقت پڑھے تو ایک ہزار تو روز چھ ہزار کی آمدنی ہے روز چھ ہزار کی آمدنی ہے تو یہ سو کا سو تم تینتیس تینتیس چونتیس اور ایک تو ایک ہزار پانچ نمازوں کے بعد پانچ ہزار اور ایک مرتبہ سوتے وقت پڑے تو ایک ہزار تو چھ ہزار کے کلو ہوگی روز چھ ہزار کی آمدنی ہے لیکن فرمایا اس کے لینے والے تھوڑے تو یہ پوچھا یہ کیوں کہ یہ اس لیے کہ جب یہ سلام پھیرتا ہے تو شیطان اس کو کوئی کام یاد دلاتا ہے کہ چلا تو فلاں کہاں دے تو وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے وہ گئی ایک ہزار گئی ہاں جماعت والے کو بھی یاد کام یاد دلائے گا حالانکہ جماعت والا تو گھر سے آیا ہے اس کا تو کچھ کام نہیں ہے وہ تو گھر چھوڑ کے آیا ہے اس کو بھی کام یاد دلانے گا یہ دکان سے صابن لانا ہے دکان سے یہ کرنا ہے دکان سے کرنا ہے وہ ہزار گئے تو ہر نماز کے بعد شیطان اس کو کوئی نہ کوئی کام یاد دلا دیتا ہے وہ اس میں لگ جاتا ہے وہ ہزار گیا اور سوتے وقت کہ میں پڑھتا ہوں لیٹے لیٹے پہ سو گیا وہ پوری نہیں ہوئی روز چھ ہزار کا نقصان کرایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے سب سے بڑے وہ نبی کو بھی وہ اپنا بڑا دشمن سمجھتا ہے شیطان کہ میرا بڑا دشمن یہی ہے کون کہ محمد صلی اللہ علیہ کہ میری ساری کری کرائی جو بگاڑ دیتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضائل بتائے اور یہ فضائل کالی ذکر کی تمام چیزوں کے فضائل ہیں اس کے تمام چیزوں کے فضائل ہیں حضرت مولانا یہ حصہ فرماتے تھے ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں تجارت کے فضائل ہیں اس کے تجارت کے فضائل ہیں زراعت اور کھیتی کے فضائل ہیں نوکری اور مزدوری کے فضائل ہیں عہدے داری کے فضائل ہیں سب چیزوں کے فضائل ہیں سب چیزوں کے کھیتی کرے کہ کھیتی کی فضائل کے ساتھ کھیتی کرے کھیتی کے فضائل اتنا انداز فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی کس پڑتی ہے کیا پڑتی ہے گندے بوئے ہیں گندے کھڑے کپاس بوئی ہے وہ کپاس کھڑی ہے گندم بوئے ہیں گندم کھڑے ابن عباس فرماتے تھے کھڑی کھیتی تصویر پڑتی ہے اور کھیتی والے کو اس کا ثواب ملتا ہے یہ سمجھ نہیں بات اور اگر کھیتی میں نقصان ہو گیا کہ چوروں نے چوری کر لی گنے توڑ گئے کرتے لوگ گنے کے کھیت میں سے توڑ کے لے گئے کوئی جانور چڑھ گیا جانور چڑھ گیا پرندے چپ گئے بندے چپتے ہاں، چوروں نے چوری کی ہے چلنے والے جانوروں نے چل لیا ہے چوکنے والے جانوروں نے چک لیا ہے یہ جو نقصان ہوا اس کی کھیتی میں ایمان والے کی کھیتی میں اس پر اللہ اس کو صدقے کا ثواب دیں گے چور کو جو چوری کا عذاب ہوگا کہ وہ کھیت میں سے لمبے چور کے لے گیا تو قیامت میں کیسے آئے گا چور کہ اس کی چھاتی پر گندے ہوں گے ایک گندے چورا کے لایا تھا دیکھو یہ ہوا چور کو تو یہ سزا نہیں دیجیے وہ گندے جو یہ ہے ساتھی پر ہوں گے لوگ دیکھیں گے گرنے کا چور ہے جو بھی چوٹی کا کاش ہے ہیں جو اپنی ساتھی پر لے کر آئے گا یہ کون ہے کہ فلانے کی چوری کی ہے بے ایمانی کی ہے لیکن کھیتی والے کو سبب ملے گا کھیتی والے کو سبق ملے گا کہ کھڑی کھیتی جذبی پڑتی ہے اور کھیتی والے کو اس کا ثواب ملتا ہے نقصان ہوا ہے تو سچ کے ثواب ملے گا کتنی بڑی بات ہے جی ہاں اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پہلے فضائل کا علم دیا اس نے دیا فضائل کا علم جنت جہنم کا علم جنت ہے جہنم ہے جو یہ ہے وہ عائشہ صدی کا فرما کی تھی کہ پہلے حلال حرام کی باتیں نہیں آئی ہے کہ شراب حرام ہے جینا حرام ہے یہ باتیں پہلے نہیں آئی اگر یہ باتیں آتی تو لوگ چھوڑتے بھی نہیں شراب پینا وہ تو آتی ہے بہت برسوں سے کہ پہلے یہ باتیں نہیں آئی بلکہ پہلے فضائل کی باتیں آئی کیا باتیں آئی جنت جہنم کی باتیں آئی عذاب ثواب کی باتیں آئی برکتوں کی باتیں آئی اب لوگوں میں فرق پڑ گیا تو وہ اس لیے یہ طریقہ ہے اپنے ایمان میں یقین پیدا کرنے کے لیے فضائل کی باتیں سنو فضائل کی باتیں سیکھو فضائل کی باتوں کی دعوت دو کتنے کو کتنا ایمان ترقی کرتا ہے سمجھ نہیں بات پھر ترقی ہوگی ایمان میں اور جب نماز پڑھے گا تو خوشی ہوگی کیوں کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے چپ کے چپ کے ملاقات کر کے بات کرتا ہے نماز جی۔ کہ نماز جب تک نماز میں ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے قرآن شریف کی کوئی صورت پڑے گا نماز میں تو جب تک وہ صورت پوری نہ ہو اس کے اوپر رحمت کی لڑی رہتی ہے اس لیے نماز میں پوری صورت پڑھنا افضل ہے بس اس میں آیا تھا پڑھنے کے سمجھے گی ہاں چاہے وہ صورت چھوٹی ہو جب تک وہ صورت پوری نہیں ہوگی اس پر رحمت اترتی رہے گی ہاں نماز میں پڑھ رہا ہے تو جب تک وہ سورت پوری نہیں ہوگی نہیں اتنی بڑی بات لیکن ہم اس سے بے خبر ہیں اس لیے ان فضائل کو ان فضائل کو اپنا کام بناؤ تو ایمانوں میں یقین پیدا ہوگا عمل میں شوق پیدا ہوگا اور گناہ کی بات ہے تو خوف پیدا ہوگا کیا میرا گا ہو کہ نماز چھوڑنے کی کیا سزا ہے یہ بہت بڑی سزا ہے بہت بڑی سزا کہ ہاں۔ فرون کے ساتھ حمان کے ساتھ قارون کے ساتھ اٹھے گا نماز چھوڑنے والا کا یہ تقاضا ہے کہ ایمان کے ساتھ ایمان والا علم ہو کیا ہو ایمان والا علم جو فضائی کا علم دوسرا کہ طریقوں کا علم ہو اس کا علم ہو طریقوں کا علم ہو کہ بھئی یہ عمل کی یہ فضیلت ہے پھر اس عمل پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے کی فضیلت ہے سیدھا کہ سدھے کی فضیلت کیا ہے کہ سدے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب سدھے میں ہوتا ہے جب اس کی پیشانی زمین پر رکھ دی جاتی ہے بس گویا وہ اللہ کے قدموں میں ہے اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے اتنا قریب ہے اللہ کی رحمت سے یہ تو فضیلت ہوئی سجدہ کرنے کا طریقہ کیا سجدہ کرنے کا ایک فضائل ایک مسائل مسائل کہتے ہیں طریقے کو طریقہ کیا کہ سیدھا کیسے کرو گے کوئی آپ سے پوچھے سیدھا کیسے کرو گے تو سیدھا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے لوگوں کو دیکھا دیکھی سیدھا کر لیا تو اردو صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے کی فضیلت بھی بتائی کہ سیدھا کرنے والا سب زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اس کی رحمت سے قریب ہوتا ہے سدے میں دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے اور سیدھا کرنے کا طریقہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں سات آزا پر کروں کتنے بدن کے ساتھ حصوں پر سجدہ ہوتا ہے تو صحیح ہوگا یہ نہیں معلوم ہے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے لوگوں کو کہ بدن کے ساتھ حصوں پر سجدہ ہوتا ہے کہ ساتھ حصے کون سے یہ مسائل فضائل بھی بتائیں مسائل کہ بدن کے ساتھ حصوں پر سجدہ ہوگا بدن کے ساتھ حصے کون سے کہ دو قدم جب سجدہ کرے تو پاؤں کی وہ زمین سے لگ جائے اٹھے لگائے دو قدم دو گھٹنے سدھے میں ٹکیں گے نا زمین پر کتنے ہو گئے دو ہاتھ کتنے ہو گئے اور چہرہ چہرہ زمین پر کتنے ہو گئے یہ سیدھا کرنے کا طریقہ بتایا یہ سات حصے زمین پر ٹکنے چاہیے تو سیدھا ہوگا تو فضائل مسائل فضائل مسائل حج کے فضائل حج کے مسائل حج کرنے جاوے تو کیسے لے کے جاوے بس اور کیا پیسے لے کے جاؤ اور وہاں سے پیسے مال خرید کے لاؤ حج ہو گیا حاجی صاحب ہو گئے ہاں پیسے کمائے کہ میں حج ہوں جیسا پیسے بیوی کو لے جاؤ یہ سب باتیں ٹھیک ہے غلط نہیں ہے لیکن پوری نہیں ہے کہ پیسے پیدا ہو گئے تو حد تو فرض ہو گیا زکات بھی فرض ہو گئی تو پیسے آ گئے تو غلط نہیں ہے کہ پیسے ہیں تو حج تو کرنا ہی پڑے گا لیکن حج کے فضائل حج کے مسائل کے ساتھ حج کریں خالی پیسوں کی وجہ سے حج نہیں کیونکہ حج میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا حج میں ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہوتا آپ کو ہزاروں روپئے خرچ ہوتے وہ تو سفر کا خرچہ ہے حج کا خرچہ نہیں ہے کس کا بچہ ہے سب کا بھائی ہوائی جہاز میں جائیں گے کیسی بات ہوائی جہاز تو قرض دے دو پہلے پانی کے جہاز ہمارے بمبئی سے جاتے تھے تو پانی کے جہاز کے پیسے دے دو اور جو لوگ اور قریب ہیں تو وہ بسوں میں جاتے ہیں تو بسوں کا خرچہ دیں گے تو وہ تو سفر کے خرچے ہیں وہ الگ الگ ہے مطلب حکم الگ الگ نہیں ہوتا تو قرضے تو الگ الگ ہو گئے کیونکہ وہ قرضے سفر کے جو خرچ ہوتا ہے حج میں پیسہ وہ تو سفر کا خرچ ہے حج کا نہیں اب آپ کرنے میں کتنے پیسے خرچ ہوں گے بولو ہوں گے نہیں آپ کیا صحیح تھا ماری صحیح کی اس میں کیا ہوا کچھ نہیں تو جو پیسے ہیں وہ تو سفر کے اس لیے کہتے ہیں جس کے پاس خرچ ہو وہ سفر کرے نہیں تو نہ سفر جس کے پاس خرچ ہو وہ حج کرے اور خرچہ نہیں ہے تو نہ کرے چھٹی تو پیسوں سے حج نہیں ہوتا حج حج کے علم سے ہوتا ہے تو حج کے فضائل بھی یاد کرو حج کے مسائل بھی یاد کرو یہ مجھے کہنا ہے اس لیے حج کے فضائل لیں کہ فضائل حج اگر جو حج کرے شوق سے کریں اسے کرے شوق سے اس کی فضیلت جانتے یہ حج کریں ہمارا عمل کا شوق پیدا ہوگا یہ سبق پڑھنا یہ دیں گے یہ سبق پڑھنا احرام پر یہ دیں گے لبے کرنے پر یہ دیں گے کر مانگنے پر یہ دیں گے طواف کرنے پر یہ دیں گے ہاں؟ وہ شوق سے ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں تبلیغ میں پھر کر کے حج کرو پھر دیکھو حج میں حج کے سچی بات ہے ہاں تبلیغ میں وقت لگا کہ حج کرو اور ایک پیسے ہو اس لیے حج کرو دونوں دو حجوں میں بہت فرق ہوگا دونوں حجوں میں زمین عصمت کا فرق ایسے ہو گئے حد تو فرض ہو جائے گا اس میں تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہم اللہ لگ کرو بٹ بھی لو لیکن حج کی محنت کے ساتھ حج کرے حج کی فضیلت کے ساتھ حج کرے وہ حج ہی الگ ہے یہ وہ جاندار ہوتا ہے وہ اس میں روح ہوتی ہے یہ اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہوئے ہر کام اسلام کو سمجھتے ہوئے کلمہ نماز رکاز روزہ پانچ ارکان ہے پانچ سو ارکان کے فضائل لکھوائے کرنے کے بجائے نماز کے بجائے زکات کے بجائے روزے کے ایسے پانچ ارکان اسلام کے اس کے بجائے ایک ایک مسلمان مسلمان ہونے کے لیے پانچوں ارکان اس کو ادا کرنے ہیں تو اس کی فضیلت کے ساتھ ادا کرے اور اس کے طریقے کے ساتھ ادا کریں ہاں، پھر دیکھو اسلام زندگی میں آئے گا اور ایمان دلوں میں آئے گا اسلام اوپر اور ایمان اندر اسلام کا ہوتا ہے اوپر جیسے لے کر کے بعد اسلام یہ کون ہے کہ مسلم جیسے پولیس پولیس پولیس اوپر سے نیچے تک پولیس ہوتی ہے ہاں، کوئی بھی مجمع ہو اس میں پولیس والا آدمی آ گیا تو وہ الگ ہو جاتا ہے یہ کون ہے پولیس ہاں کسی کسی سے چھوٹے بچے پوچھے کہ پولیس تو وہ سر سے پاؤں تک پولیس ہوتا ہے اس طرح مسلم سر سے پاؤں تک مسلم ایک وقت مسلم تمہارا نام مسلم رکھا وہ سما کو مل مسلم کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا مطلب مسلمان تو مسلم سب سے پاؤں تک اور مومن اندر مومن اندر ایک اندر کے ساتھ ساتھ ایک باہر کے تو یہ دونوں ہونا چاہیے تو جب فضائی مسائل کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اندر ایمان یقین بنے گا اوپر سے اسلام اس نے پانچوں ارکان کے فضائل لکھوائے کرنے کے نماز کے روزے کے زکات کے حج کے تاکہ یہ امت ایک چیز کو جانے کہ ہماری حج پر یہ ملے گا ہماری زکات دینے پر یہ ملے گا اور نہیں ہوگی تو یہ عذاب ہوگا اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر گناہ چھوڑے اور اللہ کے انعام کو یاد کر کے احساس کرے اس سے بنتا ہے ایمان سمجھ میں آئی نا بات اس لیے میرے دوستوں ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں پھرو اور بار بار پھرو بازار میں کتنی مرتبہ جاتے ہیں زندگی میں بازار میں کتنی مرتبہ زندگی میں جاتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں کتنی مرتبہ جاتے ہیں تو بازار میں تو بار بار بھی جائیں گے اگتا سے ہی نہیں کچھ نہیں لینا ہو تو ابھی نکل جائیں گے دیکھتے دیکھتے جی ہاں تو مساجد جو ہے وہ جنت کے بازار ہے وہ دنیا کے بازار ہے اور یہ جنت کے بازار مساجد جنت کے بازار ہے جو جنت کی چیزیں ملے گی وہ دنیا کی چیزیں ملے گی یہ کیا ملے گی جنت کی چیز ملے گی ہاں۔ اس لیے یہ ایک ہو بدترین جگہ بازار ہے بہترین جگہ بسوں میں یہ بہترین جگہ مسجد کہ نہرول کی کی مسجد بہترین جگہ کہاں نہرول کی مسجد ہی بہترین جگہ اور بدترین جگہ بازار نہرول کا بازار بدترین بازار یوں کہ نہیں مدینہ کا بازار مکے کا بازار سجے کا بازار سب جگہوں کا بازار سب کے لیے کیوں کم ہے جیسے کہ مچھلی کا بازار بدترین نہیں ہے کہ وہ بھی ہوئی خالی نہرول کا بازار بدترین بازار ہے جو سب کے لیے ایک بات ہے وہ بات مدینے میں بیٹھ کے کہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہاں بیٹھ کے کہی مدینے میں بیٹھ کے کہی کہ بدترین جگہ بازار ہے بہترین جگہ وہ تبلیغ دی ہم کو کیا دی تبلیغ دی کہ تم تبلیغ کرو گے تو تمہارے بازار مسجدوں جیسے ہو جائیں گے تمہارے بازار کیسے ہو جائیں گے مسجد جیسے حضرت علی فرماتے تھے کہ سوق المؤمنین کا مسلح ہوں کہ مسلمانوں کے مارکیٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی مارکیٹ کیسے ہوتی ان کے مسجدوں کو جھوٹ بولتا ہے مسجدوں کو جھوٹ بولتا ہے وہ غلط کام کرتا ہے ایسے مسلمان بازار میں ہوگا تو وہ مسجد والا ہے مسجد والا تو اس کے بازار میں گیا ہے تو وہ بازار میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا دھوکہ بھی نہیں دے گا کوئی غلط کام نہیں کرے گا جیسے مسجد میں نہیں کرتا تھا یہ ہوگا تبلیغ سے کہ ان کے بازار کیسے ہو جائیں گے مسجدوں جیسے نہیں تو ان کی مسجدیں بازاروں جیسی ہو جائیں گی یہ بازار گادی بڑھ جائیں گے مسجدوں پر اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خوب پھرو بار بار پھرو اور ان چیزوں کے ساتھ پھرو خالی پھر پھرانا نہیں ہے کہ بھائی چلنا پورا ہو گیا چلنا پورا نہیں ہوا ہے کام شروع ہوا ہے چلنا نہیں پورا ہوا بلکہ کام شروع ہوا اب چلے میں جا کے کام سیکھا ہے چالیس دن میں چار مہینے میں جا کے کام سیکھا ہے اب کام اب شروع ہوا اب تو کام جاتے ہیں کیسے کام کرتے جیسے ایک آدمی درجی بنتا ہے تو چھ مہینے میں درجی کا کورس سیکھ لیا اب کام شروع ہوا اب دکان کھول کے بیٹھے گا اب رات کو بھی سیے گا دن کو بھی سیے گا عید کو بھی سیے گا جیسے ہولی ہولی دیوالی ہو اس میں بھی سیے گا سیے نہیں تو بھائی ان کے کے رواج ہے لیکن وہ رواج میں کپڑے چل رہے ہیں تو وہ بھی سیے گا کیوں اب شروع ہو گیا ٹھنڈی بن گیا جب مومن بن جائے گا تو ایمان کے کام شروع ہو جائیں گے مومن بنے گا تو ایمان کے کام شروع ہوگا درجے بنے گا تو درجے کا کام شروع ہوگا ڈرائیور بنے گا تو ڈرائیوری کے کام کرے گا تو ڈرائیوری سیکھ لی گاڑی چلانا سیکھ لی اب کسی کی بھی گاڑی چلائے گا تو اب سیکھنے سے کام شروع ہوتا ہے ہم لوگ کام ختم کر دیتے گھر جا کے حالانکہ گھر جا کے تو کام شروع کرنا ہے وہاں تو کام سیکھنے گئے تھے یہاں سے شروع کریں گے یہ مطلب کہ جماعت میں جانے گا کہ چار مہینے میں جا کے کام سیکھا تو اب آ کر کیا کریں گے چھوڑ دیں گے یہ ہو رہا ہے مگر چھوڑ دیتے اس میں فائدہ نہیں ہوتا نہ وہاں فائدہ ہوا نہ یہاں فائدہ ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں تو سیکھنے گئے تھے اب یہ کرنے کا میدان ہے کرو اس کو گئے گے بات کتنے کو کتنی برکتیں ہوتی ہیں اگر منوجا سا فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ کتنی برکتیں ہوتی ہیں کام سے اور کتنی الجھنے ہوتی ہیں کام کو چھوڑنے سے اور چھوڑنے سے الجھنے ہی الجھنے ہوگی کام کرنے سے یہ برکتیں ہوں گی اللہ تمہارے کام میں مددگار ہوگا کیوں تم تو اس کے کام میں مددگار ہو گئے ہو ہم اس کے کام میں مددگار ہو گئے تو اللہ ہمارے کام میں مددگار ہوگا جی ہاں ہمارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کتنی برکت ہوتی ہے کام سے اس لیے میرے دوستوں یہ کام کرنے کا ہے اس کا سن کر کے چھوڑ دینے کے لیے نہیں رواج ہے سن کے چھوڑ دیا دنیا کی خبریں سنتے ہیں سر دیتے ہیں کیا ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ سن کے چھوڑنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سن کے تیار ہونے کے لیے اذان سن کے نماز چھوڑ دیں گے اذان سن لیا ایسا ہے سن لی کیا مطلب ہے چلو نماز پڑھو ایسے دعوت کی بات سن لی تو یہ سب دعوت کے کام کو دعوت کی بات سن لی ہے دین کے کام کے لیے دین چھوڑنے کے لیے نہیں اذان کی طرح سے کیا تھا نماز پڑھو چاہے اپنے مسجد پڑھو دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھو جو ہو گئی اذان نماز کا وقت داخل ہو گیا ایسے ہی ہوگا ایسے ہی یہ کام ہے کہ کرو اللہ کا کام اور اللہ سے پھر مانگو اللہ کا کام کر کے اللہ سے مانگو اللہ کا کام کر کے اللہ سے مانگو کہ اللہ کا کام کر کے اللہ سے مانگنے والوں کی دعاؤں میں اتنی قبولیت آتی ہے جتنی نبی کی دعا میں قبولیت آتی ہے ہاں، کیونکہ نبی والا راستہ ہے نبی والا راستہ دعا میں قبولیت آتی ہے کہ کام کر کے دعا مانگی کام نہ کرے اور دعا مانگے تو آدھا ہوا ہے آدھا نہیں ہوا ایک دعا ہوتی ہے قولی کیا قول کہتے بات بس رب بنا دینا قول ہوا ایک دعا ہوتی ہے خیالی یعنی عملی عملی دعا کیا کہ اس دعا کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا کہ عمل کر کے پھر دعا مانگو دعا مانگ کے پھر عمل کرو تو قولی دعا عملی دعا دونوں ہو گئی سمجھ لائی کہ ہماری کھیتی میں برکت دے یا اللہ ہاں، ٹھیک ہے اسے کھیتی کرنی پڑے گی وہ کھیتی نہ کرے وہ کھیتی کی برکت میں دعا مانگے شادی نہ کرے اور اولاد مانگے تو کچھ نہیں ملے گا یہ دعا مانگے اولاد دے اور شادی نہیں کرتا تو اس کے پیٹ میں سے بچہ پیدا ہوگا شاہ عبد اللہ شیشہ روڈ اللہ لانے کے بعد ایک آدمی آتا تھا صحبت میں بیٹھتا تھا اور دعا اولاد نہیں ہے اولاد نہیں ہے بہت دنوں سے کہہ رہا ہے بعد میں معلوم میں تو شاید ہی نہیں کیے شاہ صاحب نے فرمایا آدمی جو شادی نہیں کرتا تو یہ اللہ تیرے سے بچہ پیدا کرے گا تو دعا کے ساتھ دعا کے ساتھ کہ دعا والا عمل خالی دعا مانگے نہیں بیٹھا کہ اللہ ہماری مدد فرما یہ ٹھیک ہے اب تم اللہ کی مدد کیسے آگے وہ عمل بھی کرو وہ تبلیغ ہے تو کیا ہے تبلیغ تبلیغ کا عمل اللہ کے دین کی مدد ہے جب اللہ کے دین کی مدد کرے گا مسلمان تو اللہ اس کی مدد کرے گا ایک عملی دعا ایک قولی دعا سمجھ نہیں بات ہر کام میں کبھی روزی کے لیے دعا کر روزی کے لیے مانگو دعا لیکن روزی کا کام بھی کرو کیا کرو روزی کا کام کرو کماؤ پھر دن برکت آئے گی دعا مانگی ہے سمجھ نہیں بات یہ دعا مانگے اور بھیک مانگے ایسا ہے کہ روزی کی دعا کے بھیک مانگے انہیں یعنی بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے بھیک مانگنا حرام ہے ہاں، کماؤ اللہ نے طاقت دی ہے تو کماؤ اور پھر روزے کی برکت کی دعا بھی مانگو ایسے ہی دین کا کام دین کے کام کی دعا بھی مانگو دین کے کام کی محنت بھی کرو دین کے کام کی دعا بھی مانگو دین کے کام کی محنت بھی کرو اب کام پورا ہو گیا اب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی سمجھ نہیں بات اس لیے میرے بھائیوں یہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے کیا ہے ہاں۔ اور پورے یقین کے ساتھ کام کریں کہ جب اللہ کا ہم کام کریں گے کہ پھر اللہ ہر خیر لاگے گا ہر خیر آئے گی خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ کے کام کرنے کی برکت سے کتنی چیزیں صحیح ہو گئی کتنی راحتیں ہو گئی کتنی پریشانیاں ختم ہو گئی اور کام چھوڑ کے کتنی پریشانیوں میں پھنس گئے ہاں فائدہ ہے کہ سمجھے بھی ہے اور کرتے بھی نہیں ہے سمجھ کے نہیں کرتے حالانکہ سمجھ کے تو کرنا چاہیے اس لیے مشکل ہی زیادہ آتی ہے کہ جانتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے اس لیے نیت کرو انشاءاللہ کام کرنا ہے پکی پکی نیت جی ہاں اور پھر ترتیب بنا بنا کر کے چلنا ہے ہاں یہاں کے رہنے کا یہی فائدہ ہے کہ روز آنا یہ بات سنیں روز آنا اپنے ارادے کو تازہ کریں اپنے یقین کو تازہ کریں کہ اللہ کا کام کرنے سے تو مدد ہی ملتی ہے اور اللہ کا کام نہ کرنے سے پریشانیاں آتی ہے قاعدے کی بات یہ کہ جب مسلمان اپنی جان مال کے ساتھ اللہ کے دین کے کام کرے گا تو کیا اللہ مدد نہیں کرے گا تو پھر یہ کام اللہ نہیں کرے مدد مدد دینے کے لیے تو کیا ہے کہ دنیا میں مدد دیں گے آخرت میں جنت دیں گے دونوں دیں گے دنیا میں مدد آئے گی آخرت میں جنت آئے گی دنیا میں مدد آئے گی مسائل حل ہو جائیں گے مسائل حل ہو جائیں گے آپ بتاؤ اس کے لیے اپنے نکلنے کی ترتیب بھی بنانی ہے خالی لکھوانا نہیں ہے کاغذ کالا کرنے کے لیے کاغذ کالا کرنے کے لیے لکھوانا

是谁？王八蛋！你个！什么幺逼的？王八蛋！你个！王八蛋！你个！你个什么？你个什么？ اور بتائیں نیت بھی کرو ترتیب بھی بناؤ اور تنہائیوں میں اللہ سے کہاں تنہائیوں میں اللہ سے مانگو کہ اللہ اس کو آسان کر دیں اللہ اسباب پیدا کرے گا کام اسباب سے نہیں ہوتا اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے تو اوپر فیصلہ ہوگا تو اس سے اسباب پیدا ہو جائے گی اوپر فیصلہ ہوتا ہے تو اسباب پیدا ہو جائے گی زندگی کے اسباب موت کے اسباب روزی کے اسباب یہ سب اسباب ہیں لیکن اوپر سے فیصلہ ہوگا تب ہوگا اگر اوپر سے کسی کی موت کا فیصلہ نہیں ہو تو اسے کوئی نہیں مار سکتا اور اوپر سے موت کا فیصلہ ہو تو کوئی بچا نہیں سکتا ہاں یہ مسئلہ ہے تو اوپر سے فیصلہ کرانے کے لیے دعا ہے کیا ہے دعا مانگو اللہ سے اکیلے اکیلے تاکہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے پھر کوئی نہیں روکے گا ارادہ کر لیا اللہ سے دعا مانگی اور چلے اچھا اب ہر جگہ آپ مدد دیکھیں گے پہلے رکاوٹیں نظر آئے گی پھر مدد نظر آئے گی قاعدہ یہ پہلے رکاوٹیں نظر آتی ہے پھر جب آدمی قدم اٹھا گئے تھا پھر ختم اللہ چلا دیں گے سب چیز اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے کوئی چیز قدرت سے باہر نہیں ہو سکتی اس لیے قدرت کو اپنے ساتھ لینے کے لیے یہ راستہ ہے تو کریں گے ان شاء اللہ جماعتوں میں جانے کے لیے جو لوگ آئے ہیں وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے نکلے نکلنے کے لیے جو لوگ آئے وہ ایک طرف ہو جاؤ واپسی والے ایک طرف ہو جاؤ